ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی معمور کر دیا گیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری ایانت کی تو وہ متی ہو گیا وہ مجھے صرف خیر و بھلائی کی بات ہی کہتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سڑسٹھ